اس کا مضمون بہت اعلیٰ ہے اور اس میں ہمیں کچھ اللہ نے اس کے پیغمبر نے نصیحتیں فرمائی میں نے اسی بنیاد پر اس صورت کا انتخاب کیا تاکہ ہماری ذاتوں کو قرآن کریم کی اس صورت سے کچھ نصیحت حاصل ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ وضحا سے لے کر الحمد و شریف تک کی جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کو اکثر ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں شاید کوئی نماز خالی ہوگی کہ وہ دوہا سے لے کر الحمد شریف تک کی صورتیں ہم پڑھتے نہ ہو تمام ہی رکعتوں میں الحمد شریف تو ہوتی ہی ہے اس کے علاوہ یہ صورتیں بھی بار بار پڑھی جاتی ہیں خصوصاً جو چھوٹی صورتیں ہیں اس کو تو ہمارے عوام الناس میں بہت ہی پڑھنے کا رواج ہے سورہ اخلاص ہیں سورۂ تینا ہے سورہ عصر ہیں علم ترقیف ہے فی قریش ہیں ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے اور پڑھتے بھی ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ زندگیاں ہماری گزر گئی ہم نے ان صورتوں کا ترجمہ اور معانی ارباب علم سے نہیں سمجھا یہ ہمارا المیہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو ہے پڑھ لینا اور ایک ہے اس کے پڑھنے میں لذت کا آنا انسان جب کسی چیز کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس میں لذت آتی ہے اس میں مزہ آتا ہے اس کی طرف دل راغب ہوتا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم خط ہیں اللہ کی طرف سے بندوں کے نام پر یہ ہمارے نام پر اللہ کا ایک خط ہے اور دنیا میں میرے محبوب کا خط آتا ہے اور میں اس کی زبان نہیں جانتا محبوب نے جس زبان میں خط لکھا ہے میں اس کی زبان کو نہیں جانتا تو میں دسیوں آدمیوں کے پاس لے کر جاتا ہوں کہ اس کا مضمون ذرا سمجھا دیجئے اس میں کیا لکھا ہے میں اپنے محبوب کے مضمون کو سمجھنے کے لیے دسیوں آدمیوں کے پاس جاتا ہوں لیکن افسوس کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم کبھی کسی ارباب علم کے پاس نہیں جاتے حالانکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا چاہیے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ بڑے فلسفی ہیں بہت بڑے آدمی ہیں اور فلسفیانہ انداز میں آپ نے شریعت کو امت کے سامنے پیش کیا بلکہ ملحدین زنادقہ دقا جن کو کہا جاتا ہے ملحد جو ہوتے ہیں ان کو فلسفیانہ انداز میں جو اشکالات تھے اس کے دندہ شکن جواب دیے ہیں اور جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے سرزمین ہین پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مقام ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے تعالیٰ نے جو شریعت آپ پر کھولی حجت اللہ البالغہ پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کتنے علوم سے نوازا تھا بہرحال حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام جزالی سے کم نہیں ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اللہ معلوم شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ افسوس یہ ہے کہ ہم جیسے نااہلوں کو ملے ورنہ اگر یہ متقدمین کے زمانے میں ہوتے تو حافظ ابن حضر کے برابر ایک مقام رکھتے تھے ان کی رائے کبھی کبھی وہ جب وہ رائے پیش کرتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتنی جچی تلی رائے اور کتنی مضبوط رائے پیش کرتے ہیں ارباب علم اس کو بہت سمجھ سکتے ہیں میں نے ابھی دو چار دن پہلے بخاری شریف میں حدیث گزری کہ حضرت آدم و موسا کی ملاقات ہوئی روح کی ملاقات اب کہاں ملاقات ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے جہاں بھی ہوئی ہوگی بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ ملاقات ہوئی اس لیے کہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کہہ رہے ہیں تو ہمارا ایمان ہے اب چاہے عالم اربا میں ہوئی چاہے تو خواب میں ہوئی نبی کے خوابات بھی جو ہیں وہی ہوا کرتے ہیں یا قیامت میں ہونے والی ہیں لیکن تیقن ہے اس لیے ماضی سے تعبیر کر دیا قبر کے اوپر موسا علیہ السلام جہاں بھی ہوئی ہو بہرحال ملاقات ہوئی تو حضرت موسا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سوال کیا فرمایا ابا جی اگر آپ دانا نہ کھاتے جس سے اللہ نے آپ کو منع کیا تھا شجر ممنوع جو بھی تھا شجر ممنوع کیا تھا کوئی گیہوں کی تعین کہیں نہیں آئی ہے روایتوں میں یہ مسئلہ یاد رکھیں خاموں کا ایک بحث چل پڑی ہے کوئی گیہوں کہہ رہا ہے کوئی انجیر کہہ رہا ہے بھائی نہ حدیث شریف میں کہیں کوئی لفظ آیا ہے نہ تو قرآن کریم میں کچھ آیا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ اور ربی نے بیان نہیں کیا تو تم اپنی طرف سے کیوں تعین کر رہے ہو بس وہ کوئی درخت تھا جس سے منع فرمایا تھا بہت سی جگہ پر محدثین جب بحث کرتے ہیں تو کوئی پیچھے ایسا آ جاتا ہے جو دندا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بحث کرتے ہیں تو پیچھے کوئی محدث آ جاتا ہے وہ دندا لے کر کھڑا ہوتا ہے بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک صاحب آئے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خوابات پہ اپنا خواب پیش کیا جی حضرت میں نے خواب دیکھا کہ یہاں سے شہد تپک رہا ہے یہاں سے گھی تپک رہا ہے سمن تپک رہا ہے ایک کرا ہے ایک آدمی نے پکڑا وہ چڑھ گیا دوسرے نے پکڑا وہ چڑھ چڑھا لیکن اس کے چڑھنے میں ذوف تھا پھر تیسرے نے پکڑا چڑھ گیا پھر چوتھے نے پکڑا تو ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد اس کو جوڑا گیا پھر وہ چڑھ گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تعبیر دوں اس خواب کی فرمایا اچھی بات ہے تعبیر دعا تو اب صدیق اکبر نے تعبیر دی جو کچھ حدیث میں ہے تعبیر دی بہرحال تعبیر دینے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسب تو وقتا تو میں نے صحیح تعبیر دی یا غلط دی تو حضرت فرماتے ہیں اسب بازن وقتا تبازن بازن بعض صحیح بعض غلط تو حضرت فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بے ابی باپ کی قسم یہ عرف تھا حقیقی قسم مراد نہیں ایک عرف تھا بولنے کا جیسے ہمارے وہاں قسم قسم قسم بولتے رہتے ہیں وہ ایک عرف تھا حقیقی قسم میں باپ کی قسم حضرت تمہیں اللہ کا واسطہ ہے وہ غلطی کیا ہے آپ بتا دیجئے تو حضرت نے فرمایا قسم نہ دو یعنی اللہ کا واسطہ مجھے نہ دو غلطی نہیں بتائی اب محدثین یہاں بحث کرتے ہیں کہ کیا غلطی ہوئی تھی حضرت نے نہیں بتائی محدثین بحث کرتے ہیں کہ کیا غلطی ہوئی کوئی کہہ رہا ہے حضور کے سامنے تعبیر دینا ہی غلطی تھی کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے پیچھے سے حافظ ابن حضر دندہ لے کر آئے اور انہوں نے یوں کہا کہ بھائی جب نبی نے بیان نہیں کی تو تم کیوں اس بحث میں الجھے ہوئے ہو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی بیان نہیں فرمائی تو ہمیں اس مسئلے میں الجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے تو بہرحال وہ کیا درخت تھا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے شجر ممنوع آتا لیکن ایک بات تمہیں عجیب میں نے ابھی ابھی سبق میں پڑھی مولانا تقی صاحب نے اپنے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک عجیب بات نقل فرمائی فرمایا کہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب نائب اور خلیفہ ہی بنایا تھا دنیا کے لیے تو بنانے کے بعد اللہ کو سیدھے ہی آدم کو دنیا میں اتار دینا چاہیے تھا یہ ذہن میں ایک سوال سا ہوتا ہے کہ سیدھا سا دنیا میں اتار دینا چاہیے تھا اور دنیا میں یہی ایک شخصیت ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام کہ جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا باقی ہم سب کو اللہ نے اپنے ارادے سے بنایا کن فیقن کا مسئلہ ہے اللہ کا ہاتھ ہمارے پیچھے نہیں لگا لیکن آدم وہ ہیں کہ جن کا باقاعدہ گھارا اور پھر اللہ نے اس گھارے کے اندر اپنا ہاتھ لگا کر آدم کو بیان بنایا ہے یہ آدم کی خصوصیت ہے یہ فضیلت ہے اسی لیے حدیث شفاعت میں جب لوگ آدم کے پاس جائیں گے تو ان کی اس فضیلت کو بیان کریں گے اور یوں کہیں گے خلق اللہ تبارک و تعالی بیدیہی اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا آپ کا بڑا اونچا مقام ہے آپ ذرا سفارش کر دیجئے ہماری تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد جنت میں لے گئے کتنی مدت جنت میں رہے واللہ عالم کوئی حدیث نہیں بیان کر رہی ہے اس پر کوئی قرآن کی آیت نے بہرحال جنت میں گئے ایک مدت تک رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بہرحال جنت میں رہے تو سیدھے جب ایک نائب ہی تھے خلیف آئی تھے تو سیدھے دنیا میں اتار دیتے یہ جنت میں لے گئے کچھ وقت لگایا شجر ممنوعات کو جو منع کیا گیا پھر اس کا کھانا پھر اس کے بعد دنیا میں اتارنا یہ سارا چکر کیوں ہوا متی شبی سے فرماتے ہیں کہ واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے لیکن دل پر ایک بات سے گزرتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ غالباً ابل انسان تھے آپ سارے انسانوں کے باپ تھے تو تعالی شان ہوں آپ کو پہلے جنت میں اس لیے لے گئے تاکہ بطور تجربہ کے بطور معائنہ کے آپ کو پوری جنت بتا دیں اس کی چیزیں بتا دیں اس کے اندر کی لذتیں بتا دیں اس کے اندر کے درخت بتا دیں اس کے اندر کی ایش و عشرت کی چیزیں بتا دیں اس لیے کہ انسان تجھ میں اللہ نے دو چیز رکھی ہے وحد انا النجدین کے اندر ہم نے تجھ کو دو راستے بھی دیے دو چیزیں بھی ہے شر بھی ہے خیر بھی ہے ہم میں شر بھی ہے ہم میں خیر بھی ہے جب انسان خیر کی طرف چل پڑتا ہے تو یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں جبریل بھی نہیں پہنچ پاتا اور اگر شر پر چل جاتا ہے تو پھر سور سے بدتر زندگی گزارتا ہے پھر اس کی آنکھیں زنا کرتی ہے پھر اس کا دماغ زنا کرتا ہے پھر اس کا دماغ غلط کاموں کو سوچتا ہے پھر یہ تزلیل کرتا ہے اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ دیکھو انسان میں حیوانیت بھی ہے اور ملائکاپن بھی رکھا بہیمیت بھی ہے بہیمیت کا مانا جانور بہیمیت بھی ہمارے اندر ہے اور ملائکہ کی صفت بھی ہمارے اندر رکھی لیکن فرمایا دونوں میں اعتدال رکھنا بہیمیت میں حد سے آگے بڑھے گا تو یاد رکھ کل انعام بل ہوم اغل تو اتنا بدتر جانور بنے گا اتنا بدتر جانور بنے گا کہ تج سے بدتر جانور کوئی نہیں ہوگا اور اگر تو صفات ملکوتیت میں حد سے آگے بڑھ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تیری طرف سے ظلم وجود میں آ جائے اعتدار رکھنا اب صفت بہیمیت میں دیکھو ہم جب حد سے آگے بڑھتے ہیں نا تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک بھینس کھانا کھا رہی ہے ادھر علاقے میں بھینس پالنے کا خوب رواج ہے بڑے بڑے طویلے ہیں ہم نے ایک بھینس پالی اب وہ اپنے سامنے کھانا کھا رہی ہے پڑوس میں دوسری بھینس بندھی ہوئی ہے اس کے سامنے کھانا نہیں ہے لیکن یہ بھینس کبھی اس کی فکر نہیں کرے گی کہ اس کے سامنے تھوڑا سا ڈال دیں منہ مار کر ڈال دیں پاؤں کے ذریعے سے ڈال دیں بلکہ دیکھے گی بھی نہیں بلکہ حال یہ ہوگا کہ اگر اس نے منہ مارا تو یہ اس کو سینگ مارتی ہے کہ میں کھانے نہیں دوں گی اگر انسان اس صفت پر اتر جائے کہ میرا ہی پیٹ ہو کسی اور کا پیٹ نہ ہو تو یہ جانوروں میں حد سے آگے بڑھ چکا ہے انسان کی صفت یہ نہیں ہوتی ہے کہ صرف اپنا ہی پیٹ میری عزت میں ہی کماؤں میں ہی اپنا پیٹ پالوں نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولی زوری کا علیہ کا حق کن تیرے مہمان آ جائے تو اس کا بھی حق ادا کرنا اور فرمایا تیرے پڑوسی کا بھی حق ادا کرنا بھوکوں کا حق ادا کرنا پیاسوں کا حق ادا کرنا مفتی صاحب اور حضرات علماء بیٹھے ہیں پوچھو ان سے تم فرض نماز پڑھ رہے ہو اور ایک نابینا جا رہا ہے اور اس کے کھدے میں گرنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں نماز کو توڑنا واجب ہے ہمارے لیے اور اس کو بچانا ضروری ہے اگر ہم نے نہیں بچایا اور وہ اگر اس میں گرا اور اس کو نقصان ہوا تو ہمیں ہمارے ذمے ایک بہت بڑا گنا سر پر آ جائے گا بہیمیت میں حد سے آگے بڑھ جانا یہ تو بحث کی صفت ہو گئی کہ میں نے اپنے پڑوسی کی بھی فکر نہیں کی اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرے گھر میں کھانا بنے تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دینا شوربہ زیادہ بنا لینا تاکہ تیرے پڑوسی کو بھی کام آ جائے اب میری فکر یہ تو وہ جانور والی صفت ہو گئی اور فرمائے انسان جب اس سے بھی آگے بڑھتا ہے بہیمیت میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کی صفت ہو جاتی ہے شیر کی شیر کا حال یہ ہوتا ہے کہ بکری سامنے نظر آئی تو یہ حملہ کرتا ہے اسے یہ کبھی بھی فکر نہیں ہوتی کہ کسی یتیم کی ہوگی کسی غریب کی ہوگی کسی مسکین کی ہوگی کسی بیوہ کی ہوگی یہ ایک بکری اس کی ہوگی اسی پر اس کی زندگی گزرتی ہوگی یہ اس کی فکر نہیں کرتا ہے یہ فکر کرتا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے وہ چاہے کسی کی بھی ہو اگر میں اس صفت کے اوپر آ جاؤں کہ بس کسی یتیم کا مال غریب کا مال بیوہ کا مال مسکین کا مال مجبور کا مال حرف کرتا ہی چلا جاؤں اس کا کھیت اس کا مکان اس کی جائیداد اس کی پراپرٹی اور مجھے یہ بھی فکر نہ ہو کہ میں کس کا مال لوٹ رہا ہوں تو یاد رکھو ہم شیر کے برابر بلکہ اس سے بھی بدتر بن چکے اور فرمایا انسان اس سے بھی آگے جب بدتر بنتا ہے جب اس نے بہیمیت میں حد سے تجاوز کیا تو پھر یہ سانپ بنتا ہے سانپ سانپ کی صفت کیا ہے سانپ کی صفت ہے یہ دنک مارتا ہے کسی کو تو اسے معلوم ہے میرے پیت میں کچھ نہیں جائے گا بھائی دنک مارنے سے سانپ کے پیت میں کچھ جاتا ہے کچھ بھی نہیں وہ جب دنک مارتا ہے تو اس کے پیٹ میں کچھ نہیں جاتا لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے کھانا ملے یا نہ ملے اس کا ضرور میں نقصان کر دوں اس کو کاٹ لوں یہ مر جائیں یہ بیمار ہو جائیں یہ پریشان ہو جائیں میں اس کو ضرور جو ہے دس لوں اور اس کو دنک لگاؤں تو سات کی صفت یہ ہے کہ مجھے کچھ نہ ملے لیکن اس کا نقصان ہونا چاہیے اگر میری ذہنیت یہ ہو گئی کہ مجھے کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرض نہیں اس یہ تباہ و برباد ہونا چاہیے اس کی بیٹی تباہ ہو جائے اس کا بچہ تباہ ہو جائے اس کا کاروبار تباہ ہو جائے اس کی کھیتی تباہ ہو جائے اس کا مکان تباہ ہو جائے اس کی لڑکی کے نکاح ٹوٹ جائیں اس کے لڑکے کا مسئلہ ٹوٹ جائے یہ ذلیل ہو جائے یہ رونے والا ہو جائے تو یاد رکھو یہ کی صفت ہے اور اسی کو میرے آقا نے حسد سے تعبیر فرمایا حسد اسی کو کہا گیا کہ مجھے نفع ہو یا نہ ہو لیکن آپ کا نقصان ہو جانا چاہیے اس کو حسد سے تعبیر فرمایا شیخ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تعبیر رویہ میں یوں لکھا ہے کہ اگر کسی نے دیکھا کہ سانپ میرے پیٹ میں جا رہا ہے یا میرے پیٹ سے نکل رہا ہے تو یاد رکھو اللہ اس کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تیرا قلب حسد سے بھرا ہوا ہے سانپ کی تعبیر حسد سے کی گئی اور بہت بدترین تعبیر ہے تو میرے بھائیوں ہم میں بہیمیت ہے لیکن بہیمیت میں حد سے تجاوز نہ کریں اگر حد سے تجاوز کریں گے تو پھر یہ ہمارے مسائل ہو جائیں گے اچھا صفت ملکوتیت بھی ہے لیکن صفت ملکوتیت میں بھی ملکوتیت ملائکہ کی صفت اللہ کی عبادت کرنا گناہ نہ کرنا لا یاسون اللہ ہم عام رحم و فالون مرون یہ ملکوتی صفات ہیں ہم میں یہ صفت ہونی چاہیے ہم عبادت کرنے والے بنے ہم گناہ نہ کریں ہم برائیاں نہ کریں یہ ہونی چاہیے لیکن اس میں حد سے آگے نہ بڑھ جائیں اس لیے کہ حد سے آگے اگر بڑھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت بڑے صوفی بن جائیں گے تو نہ بیوی کا حق پورا ہوگا نہ بچوں کا حق پورا ہوگا نہ اقارب کا حق پورا ہوگا نہ والدین کا حق پورا ہوگا نہ رشتہ داروں کا حق پورا ہوگا صفات ملکوتیت میں حد سے زیادہ اگر آگے بڑھیں گے تو دوسروں پر دنیا میں ظلم ہو جائے گا اس لیے ملکوتی صفات میں لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے چلو اور انسان اور بہیمی صفات کے اندر سب سے ملتے ہوئے چلو اسی کا نام ہے سراط مستقیم اسی کو کہا گیا دن سوال المستقیم آج کل ہم میں بعض اتنے گلو کر جاتے ہیں ملکوتی صفات میں کہ بس چلوں پہ چلے لگاتے ہی چلے جاتے چار مہینوں پہ چار مہینے لگاتے ہی چلے جاتے اور اور مدرسے میں پڑے ہوئے ہیں تو دو دو مہینے تک بیوی کی خبر بھی نہیں لیتے بچوں کی خبر بھی نہیں لیتے ان کو پوچھتے بھی نہیں ہے یہ بھی غلط ہے اعتدال ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر بہیمیت میں بھی ہم آگے نہ بڑھیں اور ملکوتی صفات میں بھی ہم آگے نہ بڑھیں اعتدال ہونا چاہیے اور اسی اعتدال کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے سر پر کسی اللہ کے نیک بندے کی ضرورت پڑتی ہے جس کو اصطلاح شریعت میں بیت کہا جاتا ہے یاد رکھو بیت کوئی واجب نہیں ہے بیت واجب نہیں ہے یہ سنت ہے ایک صاحب نے مجھے پوچھا آج کل تو ایسے لوگ بہت نکلے ہیں ملحد قسم کے لوگ کہنے لگے کس حدیث سے ثابت ہیں یہ بیت اس لیے کہ جتنی روایات ہیں وہ سب تو بیت اسلام کی روایات ہے یعنی اسلام لاتے وقت لوگ بیٹھ کرتے تھے وہ روایات ہیں میں نے کہا غلط ہے بیت الموت موت کی بھی روایات ہے صحابہ کرام نے حضرت کے ہاتھ پر ہدیبیہ کے موقع پر بیت الموت موت بھی کی ہے کہ ہم مر جائیں گے جان دے دیں گے لیکن فرار اختیار نہیں کریں گے بیت الموت موت بھی ثابت ہے تمہیں کیا پتا اور میں نے کہا بیت من اکابر بھی ثابت ہے حضرت عبد الرحمان کے شام رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں ہے کہ میری والدہ مجھ کو حضور کے پاس لے گئی میں چھوٹا تھا چھوٹے کا مطلب ان کی عمر قریباً سات آٹھ سال کی تھی فرمایا میں چھوٹا تھا تو میری والدہ مجھ کو لے گئی اور حضرت سے یوں فرمایا حضرت میرے بچے کو بیت کر لیجئے اب یہ بچے کو کون سی بیت کروانے کے لیے مالے کرائی ہے یہ بیت بنا لکابر ہی والی بیت تو ہوئی اس لیے کہ ماں مسلمان ہے باپ مسلمان ہے بیٹا مسلمان ہے یہ کون سی بیت کروا رہے ہیں حضرت نے فرمایا چھوٹے بچوں سے بیت نہیں ہوتی اور یہ صوفیات ہے وہاں بھی ہے کہ چھوٹوں کو بیت نہیں کرتے اس لیے کہ چھوٹے بچے تحمل نہیں رکھتے فرمایا چھوٹوں کو بیت نہیں ہوتی حضرت نے یوں نہیں فرمایا کہ بیت من الاقابر ثابت نہیں بہت غور سے اس بات کو سمجھے لوگ دلیل پوچھتے ہیں حضرت نے یوں فرمایا چھوتوں کو بیت نہیں ہوتی یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ بڑوں سے بیت منقابر ثابت ہو گئے خود اس سے ثابت ہو گیا بہرحال حضرت نے فرمایا چھوتوں سے بیت نہیں ہوتی فرمایا دعا کر دیجئے میرے بچے کے لیے تو حضرت نے یوں ہاتھ رکھا سر پر اور دعا دے دی اللہ تعالیٰ تیری زندگی میں برکت دے تیرے کاروبار میں برکت دے یہاں سے مسئلہ ثابت ہوا کہ صرف آخرت ہی کی دعا دینا ثابت نہیں دنیا کی دعا دینا بھی ثابت ہے بس بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ جنت ہی کی دعا دیتے رہنا چاہیے ہر وقت کہ تمہاری جن بھائی بہت اچھا ہے جنت کی بھی دعا دینی چاہیے لیکن دنیا کی دعا دینا بھی ثابت ہے اور خود قرآن سے ثابت ہے ربنا آتنا فی دنیا ہسنا وفی آخرت ہسنا دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھ کو لے گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مجھے اللہ کے نبی نے دعا دی کہ اللہ تو اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما انس کی اولاد میں اے اللہ اس کی کھیتی میں بھی کاروبار میں بھی برکت عطا فرما تو سب سے زیادہ کھجور حضرت انس کے بعد میں آتے تھے اور اولاد کا حال کیا ہے تم سر بجانے لگو گے بخاری شریف میں ہے کہ حجاج ابن یوسف کے مدینہ میں گورنر بن کے آنے تک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بلا واسطہ ایک سو بیس اولادوں کو حضرت خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے تھے یعنی حضرت کے ہاتھوں اپنی ایک سو بیس کو تو حضرت نے دفن کیا ابھی کتنی زندہ رہی ہوگی اللہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد میں بھی برکت کی دعا دی معلوم ہوتا ہے اولاد میں بھی برکت کی دعا دی جا سکتی ہے یہ کس نے کہا کہ صرف آخرت ہی کی دعا دنیا بھی بنانے کی دعا دے سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو عبد الرحمان ابن حشام کو دعا دی اب عبد الرحمان ابن ہشام کے کاروبار کا معاملہ یہ ہوا کہ عبد الرحمان ابن ہشام مارکیٹ میں جاتے تھے کاروبار کرنے کے لیے اتنا منافع ہوتا تھا اتنا منافع آج کل کی اصطلاح میں اگر کہہ لو تو یوں کہو کہ مٹی بھی ہاتھ میں پکڑ دیتے تو سونا بن جاتا تھا ان کے بازوں کو اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کا اگتا ہوا سورج ہے ابھی تو عبد الرحمان ابن ہشام کو دعا دی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نما عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما دونوں ایک مرتبہ مارکیٹ سے گزرے تو حضرت عبد الرحمان ابن احسام کچھ کاروبار کر رہے تھے تو ان دونوں بزرگوں نے عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر نے یوں کہا کہ عبد الرحمان ہمیں بھی پارٹنر بنا لو نا اس لیے کہ جس کا سورج اگتا ہو اس کے پارٹنر بننے کے لیے بہت تیار ہو جاتے ہیں لوگ تو فرمایا ہمیں بھی پارٹنر بنا لو اس لیے کہ خود دونوں بیان کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تم کو دعا دی ہے اور اس دعا کی برکت سے بڑا کاروبار ہو رہا ہے تو تمہارے نفے میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے خیر یہ روایت تو مجھے اس پر یاد آ گئی کہ بیت من اکابر کا ثبوت ہے ہمارے اکابر دیوبند خلاف شرح کوئی کام نہیں کرتے کوئی کام نہیں اور لوگوں نے آج صوفیت کا ٹائٹل لگا کر بڑے بڑے ادھیویشن کرنے شروع کر دیے صوفی کس کو کہتے ہیں اس جلسے میں شریک ہونے والوں کو پوچھو کہ صوفی کس کو کہتے ہیں صوفی اس انسان کو پوچھو کہ جب انگریز نے تعاقب کیا پکڑنے کے لیے تو وہ تین دن چھپا ایک مکان میں اور پھر تین دن کے بعد نکل آیا تو کہاں حضرت پکڑ وارن جاری ہے اب بھی اور پولیس تلاش کر رہی ہے تم کو اور تم نکل آئے فرمایا میرا نبی صرف تین دن گارے سور میں چھپا ہے اس سے زیادہ نہیں چھپا بس اس سنت پر عمل ہو گیا اور انشاءاللہ اس سنت کی برکت سے کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا وہ ہے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو اتنا بڑا متبع سنت ہے جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ صوفیت کس کی تعریف کیا ہے فرمایا اتباع سنت کا نام صوفیت ہے اتباع سنت کا نام صوفیت ہے صوفیت اس کو نہیں کہتے کہ دوسروں پر تان و تشنی کی جائیں دوسروں کو جو ہے غلط پکڑ دھکڑ کے مسائل کھڑے کیے جائیں دوسروں کے خلاف تقریریں کی اس کو صوفیت نہیں کہتے اتباع سنت کا نام جو ہے صوفیت ہے اور پوچھو اس انسان کو جو گنگور میں آج آرام کر رہا ہے جس کی بائیس سال تک تقبیر تحریمہ کبھی فوت نہیں ہوئی وہ رشید احمد گنگوئی صوفی ہے اب تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر وہ کرامات ظاہر فرمائی لیکن وہ کرامت کے قائل نہیں تھے وہ تو اتباع سنت کے قائل تھے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو اتباع سنت سب سے بڑی کرامت سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ اتباع سنت ہے اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق نصیب ہو جائے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو بیت من الاقابر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے لیکن شیخ اس لیے بنایا جاتا ہے شیخ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ہم پر مایوسی آتی ہے اس مایوسی کے عالم میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے اور ایسے وقت میں شیخ جو ہیں وہ امید کا کرن روشن کر دیتا ہے یہ ہے شیخ کا کام حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ مچلتے ہوئے چل رہے ہیں نافق حنزلہ نافق حنزلہ نافق حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا ابو بکر نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو فرمایا ہاں نبی کی مجلس میں جو کیفیت رہتی ہے گھر جانے کے بعد وہ کیفیت نہیں رہتی فرمایا اسی کو منافقت کہتے ہیں تو نافق ابو بکر نافق ابو بکر نافق ابو بکر ابو بکر بھی منافق ہو گیا دونوں حضور کے پاس پہنچے اللہ کے نبی کے سامنے اپنا بیان رکھا حضرت نے فرمایا ہا کدا و ہا کدا ایک یہ بھی کیفیت ہوتی ہے ایک یہ بھی کیفیت ہوتی ہے اگر گھر پہ جانے کے بعد بھی وہی کیفیت رہے گی جو میری مجلس میں ہوا کرتی ہے تو پھر اہل و عیال کے ساتھ ہنسی مذاق کے مزلے کہاں چلے جائیں گے پھر تو تم اپنی بیوی کے ساتھ بھی دس من دیوی بھی کر بیٹھو گے پھر وہ سنت کہاں چلی جائے گی جو اللہ کے نبی کی اپنے ازواج کے ساتھ تھی وہ ہنسنا کہاں چلا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ تھا وہ ہنسنا کہاں چلا جائے گا جو حضرت کا اپنے دوستوں کے ساتھ تھا بخاری شریف میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبی میں بیٹھتے تھے اور دور جاہلیت کے واقعات سب یاد کرتے تھے جو ایران توران کے ہوئے تھے وہ سب یاد کرتے تھے اور بیان کرتے تھے اور حضرت بیٹھے بیٹھے ہنستے رہتے تھے ہمارے واقعات کو سن کر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت وہ ہے جس پر سارے لوگوں نے اپنی اونتنیاں چرائی اور ایک درخت وہ ہے جس پر کسی نے اپنی اونتنی کو نہیں چرایا تو آپ اپنی اونتنی کے لیے کون سا درخت پسند کرو گے حضرت فرمایا میں اس درخت کو پسند کروں گا جس پر کسی نے اونتنی نہیں چرائی تو حضرت عائشہ کہنے لگی میں ہی تو ہوں اس لیے کہ آپ کی ساری بیویاں تو اور جگہوں سے ہو کر آئی ہے لیکن میں ایک ایسی ہوں کہ کنواری ہوں کسی اور سے میرا نکاح نہیں ہوا تھا فضائی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہنستے رہے اگر یہی کیفیت جو نبی کی مجلس میں ہے گھر جانے کے بعد بھی وہی کیفیت رہے تو پھر بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا ہوں گے واقعت العفق میں بہت لمبا واقعہ ہے وہ تو کبھی کبھی ان داولوں میں جایا کرو تو آپ کو پتا چلے بہرحال واقعت العفق میں جب حضرت عائشہ کی برات اتر گئی اور قرآن کریم میں اللہ نے اتاری تو ان آیات کے نزول کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان جو عائشہ کی والدہ ہے ان دونوں نے حضرت عائشہ سے فرمایا خوب ہی عائشہ عائشہ کھڑی ہو جا ذرا حضرت کا شکریہ ادا کر لے تیری برات اتر گئی تیری پاکیزگی کا مسئلہ اتر گیا تو ذرا شکریہ ادا کر لے حضور کا یوں منہ کیا حضرت عائشہ نے میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں میں تو اس اللہ کا ادا کروں گی جس نے میری برات اتاری حضرت کو کہہ رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں یہ تو سچ مان گئے تھے واقعے کو میں تو ان کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میری برات اتاری اور اللہ کے نبی کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا حضرت حضرت عائشہ کے جملے پر دے رہے لیکن یاد رکھو یہ وہ مسئلہ ہے جو ایک میاں بیوی کی ناز و نخرے کا ہوا کرتا ہے امت میں سے کسی کو اس طرح بولنے کا حق نہیں ہوگا یہ تو وہ میاں بیوی کا مسئلہ تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حنزلہ اور سیدنا صدیق اکبر کو حضرت نے فرمایا ہاں کدا وہ ہاں کدا ہر وقت وہی کیفیت ہو رہی رہے گی جو حضور کی اب دیکھیے ان دونوں بزرگوں پر ایک مایوسی کی کیفیت آ چکی تھی اس مایوسی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کی کرن کو روشن کر دیا یہ ہے شیخ کا حضرت حضرت اقدس خانوی نبر اللہ مرقدوں کو ایک صاحب نے خط لکھا اور خط میں یوں لکھا کہ حضرت میں آپ سے بیت ہوا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس لیے کہ آپ سے بیت ہونے کے بعد میں گھر آیا تو بیوی بچوں میں مشغول ہو گیا اور ایسا مشغول ہوا کہ انہی کی ضرورتوں میں لگا رہا اور حضرت میں نے جب بھی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو بیوی بچوں کے علاوہ دعا میں کوئی یاد بھی نہیں آتا انہی کے لیے دعائیں بھی کرتا رہا اور حضرت توکل تو ہے ہی نہیں میرے پاس سے یعنی توقل تو رہا ہی نہیں میرے پاس اور وظیفہ تو ایک بھی نہیں پڑا جاتا بیوی بچوں کے اشتغال کی بنیاد پر حضرت اب میں بستر مرض پر پہنچا ہوں بستر موت پر پہنچا ہوں اور خصیرت دنیا والا آخرہ میری تو دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ حضرت کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ خط حضرت کے پاس گیا اب حضرت کیسی مایوسی ہوگی اس مرید کو اب حضرت کی طرف سے جواب جا رہا ہے حضرت نے فرمایا ایک طرف تم لکھ رہے ہو کہ میں بیوی بچوں میں مشغول رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ضرورتوں کا سامان لائے ایک طرف تم لکھ رہے ہو کہ میں نے جب بھی ہاتھ اٹھائے تو انہی کے لیے دعا کی تو سارا سامان دینے کے بعد بھی ان کے لیے تم نے دعا کی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سامان پر اعتماد نہیں کیا اللہ پر اعتماد کیا یہ تو این توقل ہے انہوں نے لکھا مجھے توقل نہیں حضرت نے لکھا یہ تو این توقل ہے دوسرا جملہ حضرت نے لکھا تم نے یوں لکھا کہ میں بیوی بچوں میں مشغول رہا جس کی وجہ سے مجھ سے کوئی کام نہیں ہو سکا وظیفہ نہیں پڑا جا سکا تو سنو فرمایا بیوی بچوں کے اشتغال کو تم حقیر سمجھتے ہو حضرت لکھ رہے تم اس کو حقیر سمجھتے ہو فرمایا حدود شرح میں رہ کر بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا جہاد اکبر ہے کیسا اس کا جی خوش ہو گیا ہوگا جہاد اکبر ہے ایک کسی عالم نے حضرت کو خط لکھا حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کو اس میں یوں لکھا کہ حضرت میں ایک مدرسے کا لازم بھی ہوں مدرس بھی ہوں دن بھر نظامت بھی ذمے میں ہے پھر تدریس بھی ہے تو دن بھر تو میرا اسی میں گزر جاتا ہے رات گھر جاتا ہوں تو بیوی بچوں میں تو نہ دن میں کوئی ہاں، وظیفے کا مسئلہ ہوا نہ رات میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے حضرت مجھے تو بڑا ہی مسئلہ تیرا لگ رہا ہے میرا ہوگا کیا حضرت کا جواب دیا اس مایوسی کے عالم میں شیخ ایک کرن روشن کر رہا ہے حضرت نے فرمایا نظامت نیابت رسول ہے کیسا جملہ لکھ نظامت نیابت رسول ہے رسول ایک پوری امت کی تربیت کر رہا ہے تم بھی تو ایک چھوٹی سی امت کی تربیت کر رہے ہو تو نیابت رسول ہیں اور تدریس تو این عبادت ہے حضرت نے لکھا تدریس تو این عبادت ہے اور اشتغال بیوی بچوں میں یہ تو جہاد اکبر ہے میں نے اس کو یوں تعبیر کیا کہ حضرت یوں کہنا چاہتے ہیں کہ تیرا تو چت بھی جنت اور پت بھی جنت مدرسہ بھی جنت اور گھر گیا تو بھی جنت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مایوسی کے عالم میں امید کا کرن روشن کر دے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ اسی طرح فرمایا جب صحابی کوئی مسئلہ لے کر آئے حضرت نے ان کو ایسی تسلی کے الفاظ کہہ دیے لیکن افسوس آج یہ ہو گیا ہے کہ آج اب ساری چیزوں میں تو پارتی بندیاں تھی ہی تصوف میں بھی پارتی بندی ہونے لگی یہ تیرا شیخ یہ میرا شیخ اس میں بھی پارتی بندی ہونے لگی معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے یہ یہ شیطانی حربہ ہے ہمیں توڑنے کا ہمارے سارے اقادر ہمارے ہیں چاہے اس کا تعلق چشتیت سے ہو چاہے اس کا تعلق سہروردیت سے ہو چاہے اس کا تعلق قادریت سے ہو ہمارے بشر تھے کہ وہ متبع سنت ہو بس ہم صرف اتنا کہتے ہیں وہ متبع سنت ہو تو سارے اکابر ہمارے ہی ہیں وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ سارے اکابر ہمارے ہیں دیکھو میں آپ کو بخاری شریف کے حوالے سے ایک بات بتاؤں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گزبے میں ایک سفر میں تشریف لے گئے تھے تو مہاجر ایک صحابی تھے لا آبن لعاب کا ترجمہ ہوتا ہے ان کی طبیعت میں تھوڑی مذاق کرنے کی عادت تھی بس ہوتے ہیں ایسے کہ ان کی طبیعت ذرا مذاقی ہوتی ہے تو ان کی طبیعت تھوڑی سی مذاقی تھی تو انہوں نے مذاق میں ایک انصاری صحابی کو پیچھے سے ذرا تھپڑ مارا اب وہ انصاری صحابی کا مزاج نہیں ہوگا مذاق کا تو انہوں نے منہ خطا کر دیا برس پڑے نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں صحابی کی لڑائی ہو گئی تو مہاجر انصار صاحبی نے کہا یا اے انصار یو ادھر آؤ چلو دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے تو مہاجر نے کہا یا الل مہاجرین اے مہاجرین ادھر آؤ دیکھو اب ادھر بھی جماعت آ گئی ادھر بھی جماعت آ گئی خطرہ تھا کہ الجھ جائیں مسائل جو ہیں لڑائی ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت نے فرمائے یہ کیا ہے اور پھر حضرت نے یہ جو لیال المہاجرین یا لل اس پر جو لفظ فرمایا دعو دعوہا فانہا منتن دعوہا چھوڑو اس طرح کے الفاظ کو یہ تو خبیص اور بدبودار الفاظ ہے حضرت نے کس کو خبیص اور بدبودار کہا لفظ مہاجر کو اور لفظ انسار کو اسی کو تو کہا حالانکہ مہاجر اور انسار کتنا اونچا لفظ ہے اتنا اونچا لفظ ہے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے للفقراء الدی الذین اخردو انصار کے باپ نے فرمایا کہ انصار سے محبت ایمان کا شعبہ ہے نام کتنے اونچے ہیں لیکن جب غلط استعمال ہوئے تو حضرت نے اس کو منتن فرمایا مدنیت بہت اونچا نام تھانویت بہت اونچا نام چشتیت بہت اونچا نام قادریت بہت اونچا نام اس لیے کہ سید عبد القادر جیلانی کی طرف منسوخ معین الدین چشتی کی طرف منسوخ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کی طرف منسوخ حضرت اقدس خانوی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف منسوخ یہ بہت اونچے نام لیکن ان ناموں کو اگر فرقہ بندی کے لیے استعمال کریں گے تو دعوہا فانہا ان نہا اس لیے کہ یہ خبیص لفظ ہے یہ پارٹی بندی نہیں ہونی چاہیے یہ کیا تصوف کے اندر بھی ہم نے پارتی بنی اور عجیب مسئلہ ہے ان کے شیخ آتے ہیں تو میں نہیں جاتا میرے شیخ آتے ہیں تو یہ نہیں آتے معلوم نہیں یہ کہاں کی بلا ہمارے اندر آ گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے ہر چیز میں ہمارے اندر توڑ ہی توڑ نظر آتا ہے یہ امت توڑ پہ جا رہی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی جو طاقت رکھی تھی ہمارے ساتھ اس کو سلب کر لیا کھینچ لیا لاتنا ضارو فتب وطد حبر حبری کو ہماری طاقتیں ختم ہو گئی تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں میں بہت دور نکل گیا مجھے تو کچھ بات سورت کے سلسلے میں کہنا تھا کہ دیکھیں قرآن کریم کی یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن صورتوں کا کم سے کم ہمیں ترجمہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پڑھنے میں لذت آئے تو حضرت امام غزالی کے اوپر سے بات چل پڑی تھی امام غزالی بہت بڑے فلسفی ہے بہت بڑے فلسفی ہے کسی نے امام غزالی سے پوچھ لیا کہ تم عجیب ہو تمہارے قرآن میں تو وضو کا جو طریقہ آیا ہے اس کی ابتدا چہرے کو دھونے سے ہے فخصل وجو حکم واحدیہ کو مل المرافق ومسا بروز حکم وارض کو مجل چار ہی تو ہیں فرض وضو کے اندر اور اس کی ابتدا چہرے کے دھونے سے ہے فرمایا قرآن چہرے سے ابتدا کر رہا ہے اور تم اپنے ہاتھوں کو کلائیوں سے ابتدا کرتے ہو بس اتنا ہاتھ پہلے دھوتے ہو پھر کلی کرتے ہو پھر نات میں پانی ڈالتے ہو پھر جا کر چوتھے نمبر پر چہرہ دھوتے ہو تم عجیب ہو تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو حضرت کے سامنے احادیث تھی آپ حدیثیں رکھ سکتے تھے لیکن وہ منکر حدیث تھا اس کو حدیث کہنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا تو حضرت نے اس کو بلسبیانہ انداز میں سمجھایا حضرت نے اس کو سمجھایا کہ اصل میں پانی ایسا استعمال کرنا چاہیے کہ جو سکو کو شبہات سے پاک ہو ایسا پانی استعمال کرنا چاہیے اس لیے کہ وضو ایک بہت بڑی عبادت ہے اور جب ایک عبادت ہے اور مقدمہ عبادت ہے تو پھر اس میں ایک بہت خوشگوار پانی اس کے لیے ہونا چاہیے لیکن اس خوشگوار پانی کو دیکھنے کے لیے کوئی طریقہ تو ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ہاتھ میں پانی لے کر ہم نے اس لیے دھویا کہ ہم دیکھ لیں کہ پانی کتنا گرم ہے اس لیے کہ اگر بہت گرم ہوگا تو چہرے کو جلا دے گا ہم اپنی ذات کو نقصان پہنچانے والے ہوں گے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ ولی جسد کا علیہ کا حق کو تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے تو تو نے اگر گرم گرم پانی لگا دیا تو تو خود اپنے اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہوگا اس لیے فرمایا پہلے ہاتھ دھو کر کے ہم نے اس کی گرمی کو برودت اور ٹھنڈک کو دیکھ لیا اب اس کے بعد ہم نے کلی کر کے ذرا پانی کا ذائقہ بھی دیکھ لیا کہ آیا اس کا ٹیسٹ کیسا ہے وضو کرنا ہے تو پھر پانی بہترین ہونا چاہیے خوشگوار چلیے ذائقہ بھی اچھا لگا تو پھر ہم نے اس کے بعد ذرا ناک میں پانی ڈال کر کے سوم کر کے اس کو یہ دیکھ لیا کہ اس میں بدبو تو نہیں آ رہی ہے تو بدبو بھی نہیں ہے تیز طبیعت اچھا ہے اور طبیعت کو ہانیکارک اور مضر بھی نہیں ہے تو پھر اب اس صورت میں ہم نے چہرہ دھونا شروع کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ابتدا تو یہیں سے کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے پانی کو ہمیں دیکھنا تھا اس کے لیے یہ تین طریقے ہمارے آتا نے ہم کو بتایا ہے اتنے بہترین فلسفیانہ انداز میں حضرت نے اس کو سمجھا دیا بہرحال ہمارے اقابل نے شریعت کو جو کھولا ہے شریعت کی ایک ایک بات کو جو کھولا ہے اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے قریب آؤ اگر قرآن اور حدیث سے ہم قریب آئیں گے تو ان شاء اللہ ہمیں کبھی بھی کسی انگریز کے قول پر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی اور کسی دنیا کے فلسفی کے قول پر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ساری باتیں بتا دیے دیکھیں ایک چھوٹا سا مسئلہ میں عرض کروں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا یکشا و نہاری دا تجلّہ وما خلق الذکر والانثى ان نسا لشتى لشکتا اب ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے دو قسم کھائی فرمایا رات کی جب چھا جائے وہ نہاری دا تجلّہ دن کی جب روشنی ہو جائے اجالا ہو جائے اچھی طرح ماں خلق ادر ون سا ہم نے مذکر اور مانس کو پیدا کیا ان کی قسم اور پھر آگے فرمایا ان نسا یکم لشکتا ہم نے دونوں کے کام کو ڈیوائڈ کیا ہے مرد کے کام کو اور عورت کے کام دونوں کو ڈیوائڈ کیا فرمایا مرد کا کام مرد کرے گا عورت سے نہیں ہو سکتا اور عورت کا کام عورت کرے گی مرد سے نہیں ہو سکتا بچہ جننے کا کام عورت ہی سے ہوگا مرد نہیں کر سکتا باہر سے کما کر لانے کا کام مرد ہی سے ہو سکتا ہے عورت سے نہیں ہو سکتا اولاد کی تربیت کا مسئلہ مرد ہی کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی اور ابتدائی تربیت کا مسئلہ وہ عورت سے ہوگا باپ نہیں کر سکتا تو کچھ کاموں کو ڈیوائڈ کیا حق اعلی شانہ نے اور اس کو بتلانے کے لیے اللہ نے پہلے دو قسم کھائی ایک رات کی اور ایک دن کی اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ رات کے کام علاحدہ ہے اور وہ ہے سونا لباسا ہم نے لباس بنایا تاکہ تم اطمینان سے سو جاؤ وجہ نہارا معاشا اور ہم نے دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا تو دن کا کام الگ ہے رات کا کام الگ ہے رات کا کام دن میں کرو گے تو یاد رکھو پورا دن سوتے رہو گے تو بھی تمہاری تھکاوٹ دور نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھے ہمارے نوجوان جو آج کل راتوں میں دیر تک گھومتے رہتے ہیں دیر تک رات گھومتے رہتے ہیں اور پھر صبح دس گیارہ بجے تک سوتے رہتے ہیں یاد رکھو حدیث شریف میں نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے انسان نہیں اٹھتا ہے تو ایسے موقع پر شیطان اس کے اوپر ایک منتر پڑتا ہے جو اللہ کے حبیب نے خود منتر بیان فرمایا اس پر ہاتھ پھیرتا ہوا کہتا ہے علیہ کلئی طویل علیہ کلئل طویل سو جا رات بہت لمبی ہے سو جا رات بہت لمبی ہے تو یوں دیکھتا ہے اچھا ابھی تو پونے چھ بجے ابھی تو اذان ہوئی ہے نا ابھی تو چالیس منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوگی چلو میں ذرا دس منٹ لیٹ جاؤں وہ علیہ کا الیکل طویل منتر جو پڑا گیا وہ ایسا لیٹتا ہے ایسا لیٹتا ہے کہ کا طلوع ہو جاتا ہے اچھا جب یہ سوتا ہے نا پھر غفلت کے ساتھ اب جب سو گیا علیہ کا طویل تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے سر پر تین گرہ بھی لگاتا ہے یہ گرا جسمانی گرا نہیں مانوی گرا ہے ورنہ تو سوال ہو جائے گا کہ جو تکلا ہوگا اس کے سر پر کیسے لگائے گا اس پر یہ سوال ہوگا کہ جو تکلا ہے اس کو کیسے لگائے گا یہ مانوی کوئی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مطلب اس پر غفلت ڈالتا ہے اور جب وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے تو پھر تیسرا کام اس کا حضور فرماتے ہیں اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے شیطان جو ہے اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا احساس ہو جاتا ہے لیکن کن کو جو صاحب دل ہو ان کو اس کا احساس ہو جاتا ہے بہرحال یہ شیطانی مسائل ہے اب رات کو دیر سے سوتے ہیں تم دس بجے تک سوتے رہو یاد رکھو پورا دن بھی سوتے رہو گے نیند جو ہے وہ ہماری بودی کے لیے مہمار ہے کریا ہے مستری ہے ہماری بودی کو درست کرنے والی ہے لیکن نیند وقت پر ہوگی تو بودی کو راحت پہنچے گی اور اگر نیند وقت پر نہیں ہوئی تو کبھی بھی بودی کو راحت نہیں پہنچ سکتی ہے رات دیکھ کر جاگتے رہے دن بھر سوتے رہو گے دن کی نیند سے کبھی بھی بودی کو آرام نہیں ملے گا اس لیے کہ وجہ اللہ لباس یہ رات میں اور اگر رات عشاء کے بعد نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر میں ہم سو گئے تو رات کی نیند ہماری باڈی کو اتنا آرام دے دیتی ہے کہ تحجد میں اتنا آسان ہو جاتا ہے یہ جب ہی ہوگا وقت پر ہم سونے والے بنے تو کام کو اللہ نے ڈیوائڈ کیا کہ رات کا کام رات میں ہوتا ہے دن کا کام دن میں ہوتا ہے اسی طرح مردوں کا کام مرد کریں گے عورتوں کا کام عورت کرے گی اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہفتہ شاہ نے کبھی بھی نبوت عورتوں میں نہیں عطا فرمائی کوئی نبی عورت میں نہیں آیا اس لیے کہ یہ مردوں کا کام ہے ورنہ اگر عورتوں کا کام ہوتا تو مسئلہ بڑا تیرا ہو جاتا مسئلہ یہ ہوتا کہ امامت کا مسئلہ آتا اور اس کو نبی بنائی گئی ہے اب وہ امامت کراتی نبی کہتے کہ بھائی آپ امامت کراؤ کہتی کہ میں ایام میں ہوں کیسے نماز پڑھاؤں ابھی تو بچہ ہو گیا ہے کیسے نماز پڑھاؤں میں اچھا ادھر مسائل آ چکے ہیں کہتے میں نہیں آ سکتی بچے کا مسئلہ ہے تعالی شانہ نے جو نظام کیا ہے نا خدا پاک کی قسم اگر قرآن اور حدیث کو پڑھو گے جب ہی تو اللہ نے فرمایا النساء مونا نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ پذیلت دی وہ کیا فضائل ہے جو مردوں کے کام ہے وہ مرد ادا کریں گے عورتیں ادا نہیں کر سکتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر شریعت ہم سمجھیں گے تو پھر کبھی بھی ہمیں شریعت پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا ہے حضور پاک شاسن نے ایک واضح اور کلیئر شریعت ہمیں عطا کر دی ہے تو یہ سورت جو میں نے چھوٹی سی پڑھی مجھے اس سے متعلق کچھ بات عرض کرنا ہے صحابہ فرماتے حضرت انس فرماتے کہ بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں حضرت پر وہی کے آثار شروع ہوئے حضرت لیٹ گئے وہی جب ختم ہوئی تو حضرت بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اس سورت کو پڑھا ان کا وقت ان شانیہ کا حضرت نے صحابہ سے فرمایا ہل تعلمون مل کوثر جانتے ہو کوثر کیا ہے تو صحابہ نے فرمایا اللہ رسول عالم صحابہ کا یہ دستور تھا اللہ بعض چیزیں جانتے تھے تو بھی کہہ دیا کرتے تھے اللہ و رسول عالم دسویں جلحزا کو حجت الوداع کے موقع پر حضرت نے پوچھا آج کون سا دن ہے صحابہ جانتے تھے دس جلحزا پھر بھی کہا اللہ و رسول عالم کون سا مہینہ جانتے تھے جلیجا ہے اللہ و رسول عالم کون سی جگہ ہے جانتے تھے کہ مینا ہے حرم ہے اللہ و رسول و عالم صحابہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا کرتے تھے امت کا مزاج اس وقت یہ بگڑ چکا ہے کہ دو گجراتی کتاب پڑھ کر یا دو اردو کتاب پڑھ کر مفتیوں کے سامنے اور علماء کے سامنے بحث کرنے لگ جاتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے میرے بھائیوں آپ نے دو مسئلے پڑھے ہیں اس نے ساری زندگی کے مسائل پڑھے ہیں اس لیے ہمیں دو کتاب پڑھ کر کے اہل علم سے الجھنا نہیں چاہیے ان سے تو اور زیادہ استفادہ کرنا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے فرمایا جانتے ہو کوثر کسے کہتے فرمایا اللہ رسول عالم تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نہر ہے جنت میں اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا دودھ سے زیادہ سفید اور اس کے اندر کے کنکر یاقوت و تو مرجان اور اس کے چاروں طرف مٹی نہیں بلکہ مشک اور زعفران پانی گدلا نہیں ہوگا اور اس کا تھوڑا سا حصہ حشر میں ایک حوض بنایا گیا اور جنت سے پانی کو حشر میں لایا جائے گا اور میرا دنیا کا ممبر وہاں رکھا جائے گا حضرت نے فرمایا میرا ممبر وہاں رکھا جائے گا اور میں اپنے ممبر پر بیٹھوں گا اور حوض کوثر کے اوپر پیالے جو ہوں گے وہ ستاروں کے برابر ہوں گے اور لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے اور سب کو پانی پلایا جائے گا اور جو ایک مرتبہ پی لے گا جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے نبی علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے اس کو دھکے دیں گے نکلو تمہیں پانی نہیں ملے گا تو میں کہوں گا اصحابی آنے دو میرے ہیں یہ تو تو فرشتے یوں کہیں گے یا رسول اللہ ان نقل قدری ماں بادک اللہ کے حبیب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا گر کھلائے ہیں انہوں نے من مرضی کی شریعت بنائی ہے منمانی شریعت بنائی جو میٹھا لگا اس کو شریعت بنایا اور جس پر عمل کرنا مشکل ہوا اسے چھوڑ دیا من مرضی کی اگرچہ علماء کے اس میں بہت سارے اقوال ہیں کسی نے کہا اس سے مرتدین مراد ہے کسی نے کہا اس سے مقتدے اور بدتی مراد ہے جس نے شریعت میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کیا بہرحال ان کو دھکے دیے جائیں گے تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ جب یہ بات آئے گی تو میں بھی کہوں گا سخ کن دفاع ہو جاؤ دفاع ہو جاؤ دفاع ہو جاؤ تمہیں پانی نہیں ملے گا اب بخاری کے الفاظ دیکھو اللہ کے نبی فرماتے وہی حال و بینی و بین میرے اور ان کے درمیان پردہ کر دیا جائے گا آر کر دی جائے گی یہ لفظ جو بتا رہا ہے کہ نبی کی زیارت سے بھی محروم کر دیے جائیں گے وہ حال و بینی نبی کی زیارت سے بھی محروم کر دیے جائیں گے کتنی بری بات ہوگی روزانہ ہم کہہ رہے ہیں عہدے کوثر کا پانی نصیب فرما اور اعمال دیکھو تو نبی کے خلاف ہمارے بھائی جو سوال کر رہے ہیں اس سوال کے مطابق ہمارے عمل بھی تو ہونے چاہیے ہم تو من مرضی کو شریعت بنا رہے ہیں مفتی صاحب سے فتوا پوچھا اس میں لکھ دیا کہ آپ کے لیے حرام ہے تو میں فتوے کو جیب میں رکھ دیتا ہوں اور اگر یہ لکھا کہ سامنے والے کے لیے حرام ہے تو مسجد میں آویزہ کر دیتا ہوں کیوں میرے خلاف آیا تو میں چھپا دیا فلاں کا فیما نہ فی انفسم ہر اجم نما کزئی وہی سلیم و تسلیمہ اللہ کہتا ہے تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میرے پیغمبر تیری بات پر اور قرآن کی بات پر ایک بندہ سو فیصد نہ اتر جائے چاہے اس کی طبیعت کے خلاف کیوں نہ ہو اللہ کہتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے آج ہمارا مزاج کچھ اس آیت کے خلاف ہی ہو گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وسیعت نامہ لکھوایا اور اس وسیعت نامے میں اپنے بچوں کو لکھوایا بہت ساری وسیعتیں ہیں میں اس میں سے ایک وسیعت نقل کروں حضرت نے لکھوایا لا کبھی آخر کبھی دنیا بی دنیا بل آخرا لا تبھی آخر کبھی دنیا وبی دنیا بل آخرا فرمایا بیٹے آخرت کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچنا دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ دینا مطلب کیا ہوا کہ کبھی تو ایسے مور پر پہنچ جائے ایسی جگہ پر پہنچ جائیں کہ ایک طرف دین ہے ایک طرف دنیا ہے دین پر عمل کرتا ہے تو دنیا چھوٹتی ہے اور دنیا لینے جاتا ہے تو دین چھوٹتا ہے علی کے کہنے کا مطلب یہ ہے دنیا چھوڑ دینا دین کو اختیار کر لینا یہ ہے یہ ہے آپ کی وسیعت کا مطلب کروڑوں چھوڑنے پڑے چھوڑ دینا چونکہ ناجائز ہے لیکن دین کو لے لینا اگر تم نے یہ کیا تو تم کامیاب اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں ناکام ہو جائیں اب بیتوں نے کیسے عمل کیا ایک ایک سیمپل میں آپ کو بتاؤں کربلا کا میدان ہے حسین لڑنے نہیں گئے تھے وہ تو اہل کوفہ کی دعوت پر جا رہے تھے لیکن کوفہ والوں جیسے غدار کوئی نہیں ہر دور میں انہوں نے غداری کی ہے ہر دور میں ہر دور میں حضرت عمر کے دور میں بھی انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے اوپر بہت بڑا الزام رکھ دیا تھا ہر دور میں ان کے ریشہ دوانیاں اور شرارتیں بخاری شریف میں ہیں کہ حج کے موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس ایک آدمی آیا اور دو چار آدمی آئے انہوں نے پوچھا حضرت مکھی مارنا کیسا ہے تو حضرت نے فرمایا من اینان تم کہاں سے آئے تم لوگ فرمایا من عراق وفی روایت من کوفا ہم عراق سے آئے کوفا سے آئے کہا اچھا مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھنے آئے اور نبی کے نواسے کو قتل کیا تھا تب تو مسئلے نہیں پوچھے تھے تم نے ہاں یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما نے سخت جواب دیا کہ مکھی کا مسئلہ پوچھنے آئے اور نبی کے نواسے کو شہید کیا تھا تب تم نے مسئلے نہیں پوچھے تو ان کی غداریاں پہلے سے استثنیات ہر جگہ ہوا کرتے ہیں ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں کے لیکن استثنیات ہر جگہ ہوا کرتے ہیں قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے بہرحال حضرت حسین تو جا رہے تھے کوفہ اہل کوفہ کی دعوت پر اتفاقی مسئلہ پیش آ گیا لڑنا تو مقصود تھا اگر لڑنا مقصود ہوتا تو ملٹری لے کر جاتے فوج لے کر جاتے صرف فیملی کے آدمی کو کیوں لے کر جا رہے تھے بہتر تہتر آدمی صرف فیملی کے تھے عورتوں کو کیوں لے کر جاتے ساتھ میں اتفاقی مسئلہ ہوا کہ کربلا میں وہ بات پیش آ گئی جمعہ کا دن تھا دسویں محرم کو اور اتفاقی مسئلہ پیش آ گیا تو مقابلہ ہو گیا اور یزید نے اپنا لشکر بھیج دیا لمبی چوڑی داستان جس کو مجھے نہیں چھیڑنا ہے مجھے تو اس وسیعت پر ایک بات بتانا ہے کہ حضرت حسین کے سامنے شہادت ہوتی رہی اپنی فیملی کے جوانوں کی ہوتی رہی ہوتی رہی اور عجیب و غریب بات ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا حضرت کا اور حضرت کے سامنے اس کی لاش کو لایا جاتا تو حضرت ایک جملہ فرماتے روتے ہوئے الحق بے آبائک الحق بے آبائک جاؤ اپنے نبی سے مل لو جاؤ اپنے نبی سے مل لو اخیر میں آپ ہیں زین العابدین آپ کے بیٹے اور ایک چھوٹا بچہ عبداللہ تھا آپ کا دو ڈھائی سال کا باقی عورتیں تھیں اب تو آپ نے سوچا کہ اب مرنا تو ہے ہی میرے عبداللہ کو ذرا دیکھ لوں ہر بات کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنے معصوم کو دیکھ لیں دو ڈھائی سال کا بچہ چوما بوسا دیا اپنے قریب بٹھایا کیا پتا تھا کہ حسین کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو جائے گا قریب بٹھایا تھا اور ابن موقع نام کے آدمی نے ابن زیاد کے لشکر سے تیر مارا وہ سیدھا عبداللہ کے گلے میں لگا بچہ وہی شہید ہو گیا حضرت نے یوں خون لے لیا ان کا اپنے بچے کا خون اور اللہ سے فرمایا میرے رب تو گواہ رہنا میرے معصوم کو بھی تیرے راستے میں شہید کر رہا ہوں بھیج رہا ہوں تیرے راستے میں نے بتایا مجھے واقعہ نہیں سنا ہے مجھے یہاں آپ کے ذہنوں کو ایک دستک دینا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی کرنا تھا کہ یوں کہہ دیتے کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کرتا ہوں اتنا ہی تو کہنا تھا نا اگر اتنا سا جملہ آپ کہہ دیتے کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کرتا ہوں دولت بھی قدموں میں آ جاتی عہدہ بھی قدموں میں آ جاتا جانے بھی بچ جاتی بہت عزت دیتا یزید آپ کو بہت اونچے مقام دے دیتا آپ کو اور نہ معلوم کون سے کون سے عہدے پر حضرت حسین کو بٹھا دیتا ارے بھائی حالت استرار میں تو کلمہ کفر بھی بولنے کی اجازت ہے پوچھو ان علماء کرام سے وقلب ہو مطمئن بن ایمان چند کافروں نے تمہیں پکڑ لیا اور تمہارے پاس بلوا رہے کہ فلاں کی جئی اور فلاں کی جئی اور تمہیں خطرہ ہے کہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے ایسے موقع پر آپ کو کل میں کفر کی اجازت ہے رخصت ہے آپ بول سکتے ہیں بشرتے کہ آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہیے کلب ہو مطمئن بل بن ایمان اس حالت میں کلے میں بولنے کی اجازت ہے حسین اگر بیت کر لیتے تو کون سا مسئلہ بگڑ جاتا ایک بات ہی تو کہنا تھا کیوں حسین نے بیت نہیں کی اور جان دے دی اس لیے کہ باپ نے کہا تھا دین اور دنیا آ جائے بیٹے دین کو قبول کر لینا دنیا کو چھوڑ دینا اپنے نانا کی اپنے باپ کی وسیعت پر عمل کیا لا کبھی آخرت کبھی دنیا وہ بھی دنیا بل آخرت اس پر عمل کیا کہ یہاں دین بھی آ گیا دنیا بھی آ گئی تو یہاں آپ نے دین کو قبول کر لیا دنیا کو چھوڑ دیا میرے بھائیوں آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم دنیا کے لینے کے پیچھے اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں نمازیں چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دیں گے جھوٹ بولنا پڑے تو بول لیں گے حرام کھانا پڑے تو کھا لیں گے قرآن پکڑنا پڑے تو پکڑ لیں گے جھوٹی گواہی دینی پڑے تو دے دیں گے جھوٹا دستاویز بنانا پڑے تو بنا دیں گے مرے ہوئے کو زندہ کر دیں گے زندہ کو مار دیں گے کوئی بھی طریق بنائیں گے لیکن دنیا لے لیں گے دین کو چھوڑ دیں گے اللہ کریں کہ ہمارا مزاج لا آخرت آخر دنیا وبی دنیا بلا والا بن جائے لیکن میرے بھائیوں یہ مزاج جب ہی بنے گا جبکہ ہمارے اندر شریعت کی عظمت بھی ہو اللہ کی عظمت بھی ہو نبی کی عظمت بھی ہو میرے دل میں مفتی صاحب کی عظمت ہے میں ان کی بات کو سنوں گا عظمت نہیں ہے تو بڑے سے بڑا ہوگا میں ان کی بات کو نہیں سنوں گا جب تک عظمت نہیں ہوتی ان کی بات پر عمل نہیں ہوتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیوں عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرو اور ایسی عظمت پیدا کرو کہ ہماری رات اور آنکھ کھلے تو بھی اللہ اس کا رسول ہمارے تصورات میں ہو اور دل میں کوئی کام کرے تو بھی اللہ اس کا رسول ہمارے تصورات میں ہو حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ کے بعد میں میں نے جگہ جگہ واقعات یہ واقعہ سنایا ہے کہ حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری لمحات مدین شریف تشریف لے گئے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ میں تو مرنے آیا ہوں یعنی مجھے مدینے میں مرنا ہے اور دس سال گزارے دس سال اور آپ تعجب کرو گے دس سال میں کبھی بھی مواجہت شریفہ میں سلام پڑھنے نہیں گئے مواجہت شریفہ جہاں سے ہم جاتے ہیں سلام پڑھنے سلام پڑھنے نہیں گئے پائٹی مبارک کی جانب بیٹھے رہتے تھے وہ جگہ اب بند کر دی پاؤں مبارک کی طرف وہ جگہ بند کر دی ابھی تو وہاں بیٹھے رہتے تھے اور وہاں بیٹھے بیٹھے درو شریف پڑھتے رہتے تھے سلام پڑھتے رہتے تھے اور برہاپے کے باوجود اثر سے لے کر عشاء تک حضرت دو زانو بیٹھے رہتے تھے برہاپے کے باوجود دس سال میں صرف دو مرتبہ مواجہت شریفہ میں سلام پڑھنے گئے صرف دو مرتبہ ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اور ایک مرتبہ حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سلام پڑھنے گئے اور باہر نکل کر دونوں بزرگوں کو یوں کہا کہ بھائی زکریہ کی ہمت نہیں تھی کہ سیاہ چہرہ لے کر اپنے نبی کے سامنے آئے اللہ امت کا حال یہ ہے کہ وہاں فوتو لیتے ہیں جس کا دل نبی کی طرف نہیں نبی اس کے سلام کا جواب کہاں دے گا کھلونا بنا دیا ہم نے تو اس کو فرمایا زکریا کی ہمت نہیں تھی کہ گنہگار زکریا نبی کے سامنے آئے تم دونوں کے ساتھ میں اس لیے آیا کہ تم دونوں نبی کی اولاد ہو دونوں سید تھے تم دونوں نبی کی اولاد ہو اور نبی ضرور اپنی اولاد کی طرف توجہ فرمائیں گے جب تمہاری طرف توجہ ہو تو تمہاری برکت سے بھی زکریا پر ایک نظر ہو جائے یہ ہے وہ عظمت یہ ہے وہ عظمت میرے بھائیوں جب تک یہ عظمت پیدا نہیں ہوگی وہاں تک ہمارے دلوں میں ان کی سنتوں کی عظمت بھی نہیں ہو سکتی اور ایک مرتبہ اثر کے بعد بیٹھے تھے کسی نے حضرت کو ایک ریال یہاں گود میں ڈالا تو حضرت نے وہ ریال اٹھا کر اپنے نواز ملی شاہد کو دے دیا آج بھی ہے ملی شاہد آپ پوچھ سکتے ہیں اس واقعے ملی شاہد کو دے دیا اور یوں کہا کہ شاہد میاں روم پہ جا کر وہ ریال مجھے واپس کر دینا روم پہ گئے اور فرمایا شاہد میاں ریال لاؤ تو بل شاہد کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ حضرت ایک ریال بھی مانگتے ہیں اس کی بساط کیا ہے تو حضرت نے سوال کو بھانپ لیا حضرت نے فرمایا شاہد میاں ریال کا بھوکا نہیں ہوں لیکن یہ ریال یعنی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ جس نے بھی میری گود میں ڈالا اس نے مجھ کو میرے نبی کے گلی کا فقیر سمجھ کر دیا ہے مجھے فخر ہے کہ مجھے میرے نبی کے گلی کا فقیر سمجھا میرے بھائیوں جب تک یہ عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی وہاں تک نہ سنتوں کی عظمت آ سکتی ہے نہ قرآن کی عظمت آ سکتی ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پیدا کریں فرمائنا کل کوثر پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا جب کوثر عطا کیا تو اب آپ کا کام کیا ہے نعمت ملنے پر شکریہ ہونا چاہیے فصل لے لے رب پہ ون ہر نمازیں پڑھو اور قربانیاں کرو نماز پڑھو قربانی کرو امت کو اشارہ کیا گیا نعمتوں کے ملنے پر شکر گزار بننا نعمتوں کے ملنے پر نا شکر نہ بننا شکر گزار بننا آج ہمارا حال یہ ہے غریبی میں نماز پڑھتے ہیں امیری میں چھوڑ دیتے ہیں جب غریبی تھی تو تحجد کے پابند تھے دعوت و تبلیغ کے پابند تھے ہمارا وقت اللہ کے راستے میں گزرتا تھا اور جب دولت کی فراوانی آئی تو ہم نے اپنے اللہ کو بلا دیا فرمایا نعمت ملنے پر اور شکر پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے تحجد میں بخاری میں ہے فتت قدم ہو کبھی کبھی خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت اتنی تکلیف کیوں اتارے آپ تو معصوم ہیں کوئی گناہ نہیں ہے حضرت نے فرمایا افلا ابدن شکورا جب معاف کیا گیا ہوں تو شکر گزار نہ بنوں نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے نعمتوں کے ملنے پر نا شکری نہیں ہونا چاہیے نبی کو کہہ دیا تو معصوم تو مقفور تو اور زیادہ عبادت میں لگے اگر ہم کو یوں کہہ دیا جائے کہ اچھا ہم نے تم کو معاف کر دیا تو کل ہی سے بجر کی نماز غائب ہو جائے گی چونکہ ہم نے الٹا ہی مطلب سمجھا ہے فصل لے لے رب کا ون ان نشانی اب تک فرمایا میرے پیغمبر یہ تیرے دشمن ہی ختم ہونے والے اصل میں اہل مکہ یہ آس ابن وائل یہ اتبا شیبہ ولید ربیہ یہ سب یوں کہا کرتے تھے کہ محمد بھی مر جائے گا اس کا نصب بھی ختم ہو جائے گا اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا اس کی اولاد بھی ختم اللہ نے اس کا جواب دیا کہ پیغمبر ان نشا تیرے دشمن جو ہے نا ہو اب تک یہی ختم ہونے والے ہیں انہی کا نام ختم انہی کا نصب ختم آج دنیا میں تمہیں اقبا کا نصب نہیں ملے گا آج آس بن وائر کا نصب نہیں ملے گا آج آج جو ہے ابو جہل کا نصب نہیں ملے گا اتبا اور شیبہ کا نصب نہیں ملے گا میرے نبی کا نصب اللہ نے بچیوں سے چلایا لڑکیوں سے چلایا اور قیامت تک آپ کا نصب زندہ رہے گا بلکہ قیامت میں بھی زندہ رہے گا اور آپ کا نام تو اتنا زندہ رہا کہ دنیا میں ہزاروں انسان ہیں جس کا نام تمہیں محمد ملے گا لیکن کوئی انسان نہیں ہے جس کا نام تمہیں آس ملے گا ولید ملے گا ابو جہل ملے گا ان یہ کوئی بھی نام ان کا باقی نہیں رہا معلوم ہوتا ہے محمد کا نام زندہ ہے دشمنوں کا نام ختم ہو گیا بزرگوں نے یہاں ایک لطیفہ لکھا ہے اور وہ لطیفہ یہ ہے اے لوگوں اگر تم دین کا کام کرو گے اللہ تمہیں مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے گا نیک بن کر جاؤ نیکیوں کو دنیا میں جاری کر کے جاؤ نیک کام دنیا میں لگا کر جاؤ ہم مریں گے نام زندہ رہے گا تو مرنے کے باوجود زندہ ہوں گے اور اگر برے کام کر کے جائیں گے تو زندہ رہتے ہوئے بھی مرے ہوئے ہوں گے کوئی حیثیت نہیں ہوگی کوئی ہماری بسات نہیں ہوگی بہرحال میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فرمودات پر چلنے والے بنے عوامر پر چلنے والے بنے منحیات سے اپنے آپ کو بچائیں دیکھیں باطل طاقتیں چاروں طرف سے بہت کام کر رہی ہے بہت کام کر رہی ہے اور ہمیں مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایسے وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ سب سے پہلا کام تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ سے کنیکشن جوڑیں اصل تو ہمارا بنانے والا وہی ہے عزت دینے والا وہی ہے ہمیں چاہیے کہ اس اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تدبیری شکل میں تحفظ ایمان کے لیے جو شکلیں ہو سکتی ہے ان شکلوں کو اپنانا چاہیے مثلا قرآن کی تعلیم کو عام کرو حدیث کی تعلیم کو عام کرو اور ہمارے بچوں کے اندر دین کو زندہ کرو اور اور جو اور جو بھائی ہمارے ہیں وہ اللہ کے راستے میں چلے دعوت و تبلیغ میں چلے اور دین کو مضبوط کریں ایمان کو مضبوط بنائیں یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے چونکہ باپ کمائی ہے اور ماں کے پیٹ سے ہم مومن پیدا ہوئے اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے ورنہ بمبئی میں ایک جوان مسلمان ہو رہا ہے اور اس کے رشتہ داروں نے اس کی پتائی شروع کی عالم یہ ہوا کہ وہ ہاسپٹل میں چلا گیا اتنا لہو لوہان اس کو کر دیا لیکن اس کے باوجود اس کا ایک ہی جملہ تھا ایک اللہ کو مانوں گا ایک اللہ کو مانوں گا اس کا ایک قریبی رشتہ دار ہاسپٹل میں گیا اور اس کو چھڑا بھونک دیا وہ مر گیا آخری وقت میں اس کا جو جملہ تھا ایک اللہ کو مانوں گا کیونکہ یہ آپ کمائی تھی تو اس کو ایمان کی قدر تھی ہماری باپ کمائی ہے اس لیے ہمیں ایمان کی قدر نہیں اس نے حضرت بلال کی یاد دلا دی اس نے حضرت بلال کی یاد دلا دی کہ بلال بھی احد احد کے نعرے پکارتے تھے میرے بھائیوں ایمان پہ محنت کرو اپنے بچوں میں ایمان کو خوب مضبوطی سے بھرو سنتوں کو خوب مضبوطی سے بھرو اور اللہ کے راستے میں چلو اہل اللہ سے تعلق رکھو اللہ والوں سے علماء سے صلاحہ سے دین کے دائیوں سے تعلق رکھو آپس میں محبت سے رہو پیار سے رہو اتفاق سے رہو معاف کرنے والے بنو درگزر کرنے والے بنو آپ نے مکے میں جب قدم رکھا ہے تو ابو سفیان جو ہر موقع پر آپ کا دشمن بن کر آیا اور جانی دشمن ہے آپ کا بہت جانی دشمن ہے لیکن حضرت نے عجیب اعجاز دیا اس کو فرمایا من دخل فی بیت اللہ پلک وہ آمینا جو بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کو امن ہے اس کے بعد فرمایا جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے گا اس کو بھی امن ہے اور حضرت کابت اللہ سے جب نکلے تو یوں ہاتھ تھے دروازے پر یوں کھڑے تھے حضرت اور یوں کھڑے ہو کر سامنے سارے مکہ والے کھڑے حضرت نے فرمایا بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا تو سوال کر رہے ہیں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا تو سہیل بن عمر جو ہدیبیا میں صلح کے لیے آیا تھا اور جس نے بڑی کری شرط لگائی تھی حضرت کے ساتھ سہیل نے کہا انت کریم و ابن الکریم آپ خود بھی کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہو میں امید ہے کہ آپ کریمانہ معاملہ کریں گے حضرت کے ہاتھ یوں تھے دروازے کی چوکھٹ پر مسکراتے ہوئے فرمایا میں تم کو وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا لا تسری علیکم اليوم یا اللہ لنا ولکم تمہاری کوئی میں پکڑ نہیں کروں گا اللہ تمہارے بھی معاف کرے مجھے بھی معاف کرے حالانکہ انتقام جوش ماننا چاہیے تھا کہ اس کو بھی مار دو اس کو بھی مار دو اس کو بھی قتل کروں اس کو بھی قتل کروں یہ سب میرے جانی دشمن ہیں لیکن حضرت نے انتقام کا کام کرنا تو دور کی بات انتقامی الفاظ بھی زبان پہ نہیں آئے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعمال ہیں ہمیں ان اخلاق کو ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے کسی کی عزت دیکھو تو خوش ہو جاؤ کسی کی ذلتی دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو یہ نہ سوچو کہ یہ ذلیل ہو جائے تو اچھا اللہ کے حبیب پاک شاسم مسکرا رہے حضرت عمر نے فرمایا اللہ حسن نہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو ہنستا رکھے ہمیشہ اور ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کو ہنستا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تجھے کب رلائے ہمارے معاملے الٹے ہو گئے ہم سیرت رسول سے ہٹ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو وسیع سے وسیع رکھیں فرمایا وسیع وسع اللہ تم وسیع رکھو گے اللہ تمہارے ساتھ وسعت کا معاملہ کرے گا ستاری کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ستاری کا معاملہ کرے گا معافی کرو گے اللہ معافی کا معاملہ کرے گا اب تعالی شان ہو ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اسی لیے میں نے حدیث پڑھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المحدین تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین ابو بکر و عثمان و علی کی سنت تم پر لازم ہے تم ان سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا تو تمہاری دنیا بھی بہتر بنے گی تمہاری آخرت بھی بہتر بنے گی اللہ ان باتوں پر عمل کی ہم سب کو تحفے عطا فرمائیں میں بھی محتاج ہوں آپ بھی محتاج ہیں ہم سب محتاج ہیں مرنا ہے دنیا سے جانا ہے حساب دینا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو صاف ستھری بنا کر جائیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی رحمت بہت بڑا مجموعہ نہیں ہو وہ کا کاغذ لاؤ حضرت حامی رحمت اللہ علیہ نے ملفوظ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ بیرا غلط کرے مسافہ کرنے والوں کا حضرت نے ملفوظ میں لکھا ہے فرمایا اتنا مسافہ کرتے ہیں کہ اتنے وقت میں میرا کچھ کام ہو جاتا ہے دیکھو حضرت مفتی صاحب یہاں کہتے ہیں مسافہ سنت نہیں ہے اصل تو سنت جو ہے وہ سلام ہے صحابہ کرام کا حال یہ ہوتا تھا کہ یوں چل رہے اور بیچ میں درخت آ گیا پھر ملے پھر سلام اسی لیے حضرت نے فرمایا آپ سس سلام سلام کو عام کرو خوب سلام کرو لوگوں یہ مسافہ مسافہ اتنا بڑا مجمع مجھ سے مسافہ کرے گا تو سارے گیارہ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 وسلم وأنا أتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم دیکھو نکاح کے بارے میں ایک دو باتیں کہہ دوں نکاح ایک ایسا مسئلہ ہے نکاح تو روزانہ ہوتے ہی رہتے ہیں یہ احادیث جو پڑھی جاتی ہے یہ حضرت سے ثابت نہیں ہے حضرت نے تو صرف تین آیتیں پڑھی ہیں تو خطبے کے بغیر بھی نکاح تو ہو جائے گا یہ مصنون ہے خطبہ پڑھ لینا باقی اس کے بغیر بھی نکاح ہو جائے اور ضروری نہیں کہ موسابج پڑھا ہوئے کوئی بھی پڑھا سکتا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے حبیب کو کتنے نکاحوں کا پتہ بھی نہیں تھا حضرت جابر ابن عبداللہ بہت تیز بھاگ رہے تھے ایک سفر سے واپسی پر بہت تیز بھاگ رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کیوں بہت تیز بھاگ رہا ہے نکاح وکا نہیں ہو گیا فرمایا جی عبد اللہ نکاح ہو گیا حضرت کو پتہ بھی نہیں کہ نکاح ہو گیا تو حضرت پوچھ رہے ہیں کہ وکرن اور سیبہ ہے کاری سے کیا یا پہلے شادی شدہ تھی کس سے کیا سیبہ سے کیا یعنی پہلے کہیں شادی ہوئی تھی طلاق ہو گئی ہوگی تو اس سے کیا ہے فرمایا کنواری سے کرتا تو لوا تلائبو تو کی وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا اور بازوں نے تو یہاں تلائب کو لعاب کے معنی میں لیا اور لعاب علماء جانتے ہیں اس کا لعاب تیرے پاس تیرا لعاب اس کے پاس یہ بھی ترجمہ کیا یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جس کو چاہیں بے حیائی نہیں ہوتی ہے اگر یہ جملہ بے حیائی کا ہوتا تو حضرت کیوں بولتے حضرت سے زیادہ باحیا کون تھا حضرت تو بہت حیا والے تھے معلوم ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ ذرا سی دل جوئی یہ بے حیائی نہیں ہوا کرتی ہے حیا اور بے حیائی کا معیار حضور متعین فرماتے ہیں ہم کیا متعین بہرحال نکاح ہو گیا پتہ بھی نہیں تو پھر فرمائیں کیوں تم نے ایسا کیا کواری سے کرتے تو طبیعت جلدی مل جاتی ہے کنواری سے طبیعت جلدی ملتی ہے اور سیبہ سے تو بہت ممکن ہے اس کا دل پہلے میں لٹکا ہوا ہو تو طبیعت ملتی نہیں جلدی اس لیے حضرت نے فرمایا تو جابر نے فرمایا یا رسول اللہ میری بہنیں نو نو ہیں اور ابا شہید ہو گئے اب میں ایسی لڑکی لے آتا تو میری بہنوں کی تربیت کیسے ہوتی تو اپنی بہنوں کے خاطر میں نے قربانی کی حضرت نے فرمایا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے نکاح ہو جاتے تھے حضرت کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا بہرحال نکاح تو روز مرہ ہوتے ہی رہتے ہیں احادیث حضرت نے نہیں پڑھی حضرت نے تقوی کی آیات پڑھی یہ احادیث ہمارے بزرگوں نے پڑھی اور یہ احادیث سب ترغیب کی ہے احادیث جتنی بھی دیکھو تو وہ ترغیب کی ہے بھائی تن کا علما آت الار بھائی چار میں سے دیندار کو پسند کرنا تزب وزول ودود الولود ترکیب دی جا رہی ہے ایسی عورت سے نکاح کرنا زیادہ محبت کرنے والی اور بچے دینے والی وہ آنا تھا النساء تو یہ سب ترغیب ہے اور ترغیب وہاں دی جاتی ہے جہاں کوئی تیار نہ ہو جہاں کوئی یہ تو تیار ہو کر بیٹھے ہوئے یہاں ترغیب کی ضرورت ہی کیا رہی تو ترغیب کی تو ضرورت ہے نہیں ضرورت یہاں اس بات کی ہے کہ اب تمہاری آئندہ زندگی کیسے گزرے گی یہ نکاح کے موقع پر بتایا جائے کہ نشیب و فراز میں دودھ پلانے والے والدین پر ظلم نہ ہونے پائے اس کا خیال رکھے اور والدین کی بات کو سن کر بیوی پر ظلم نہ ہونے پائے یہ تیری بیوی ہے کسی کی بچی ہے اس نے بھی اپنی بچی کو خون پلا کر بڑا کیا اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا بہرحال اس کی ضرورت ہے اس وقت معاشرے میں طلاقیں بہت ہو رہی ہیں مفتیوں کے وہاں ڈھیر سارے طلاقوں کے مسئلے پڑے ہوئے ہیں اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں عورتوں میں اتنی طلاقوں کے مقدمات پڑے ہوئے ہیں کہ ایک جج ہمارے مسلم ہے مجھے بھی کہنے لگے کہ میرے پاس اس وقت ایک سو بائیس مسلمانوں کی طلاق کے کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور کہا میں ٹالتا رہتا ہوں ٹالتا رہتا ہوں اور یہ کہتا ہوں سلاح کر لو سلاح کرو تو طلاق آئے دن ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جانبین سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں لڑکے کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے ان مسائل کو سلجھانے کی سمجھنے کی ضرورت ہے اب یہ اس وقت وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر کچھ باتیں بتاتا کہ اس کا حل کیا کیا جائے دیکھو ایک عورت کو چاہیے کہ شوہر کی فکر رکھے شوہر کو چاہیے کہ عورت کی فکر رکھے اگر یہ مسئلے ہیں تو زندگی کامیاب ہے اور اگر یہ مسئلے نہیں ہیں تو پھر سوائے جھگڑوں کے اور کچھ نہیں ہوگا اور عمومی طور پر ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے روزانہ جھگڑے ہی جھگڑے ہیں جھگڑے ہی جھگڑے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بہت قبول فرمائے عبد الحق صاحب نے اپنی موقع فرحین عبد الحق پادر والا کی ذات کو پندرہ ہزار روپے نقد مہر کے عوض بھائی احمد آپ کے نکاح میں بیوی بنا کر دیا آپ نے قبول کیا بارک بارک اللہ اللہ درست شریف الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلم الحت نبص علمی غیر خزایا ولا ولا مخزومین اللہ گناہ کو معاف فرما قصوروں سے درگزر فرما سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما اللہ نبی کی سچی اتباع نصیب فرما اللہ آپ کی سچی محبت نصیب فرما اللہ آپ کی سچی محبت عطا فرما اللہ آپ کی سچی محبت عطا فرما الہ العالمین نمازوں کا سرور عطا فرما سستوں کا ذوق نصیب فرما تلاوت قرآن میں مزہ عطا فرما اللہ گناہ کرتے کرتے میرے مالک عبادتوں کی لذتیں بھی ہماری ختم ہو گئی ہمیں عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے اللہ ہمیں معاف فرما کر دوبارہ عبادتوں کی لذت نصیب فرما دے ہمیں تیرے ذکر کی مستی نصیب فرما ہمیں تیرے ذکر میں مستی عطا فرما ہمیں تیرے ذکر میں کیف نصیب فرما الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے قصور قید و بل میں ہے رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما الہ العالمین یہ مجمع صرف تیرے اور تیرے نبی کی نسبت پر آیا ہوا ہے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ اس نکاح کو قبول فرما ان میں مبت و محبت عطا فرما ان کے چمن کو خوشیوں سے معمول فرما ان کی گود کو اولاد صالح سے آباد فرما اللہ جتنے بیٹے اور بیٹیاں بے نکاح ہے اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما رکاوٹوں کو ختم فرما اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں اور جھگڑے ہیں اللہ محبت نصیب فرما بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما اللہ اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مدی اور فرما بردار بنا بگڑنے اور پھسلنے سے حفاظت فرما غلالت اور گمراہیوں سے حفاظت فرما اللہ ان قریب ہمارے اجتماعات کا دور شروع ہو رہا ہے تمام اجتماعات میں کامیابی عطا فرما اے اللہ تیرے راستے میں نکلنے والوں کو قبول فرما ان کے نکلنے کے بعد ان کے گھروں کا تکفل فرما ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما ان کی ضرورتوں کو دستے غیر سے پورا فرما اے اللہ مدارس کے سال بھی ختم ہو رہے ہیں فارغ ہونے والوں کو اللہ خوب علم نافع عطا فرما علم ذارہ سے حفاظت فرما ان بچوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے ان سے تیرے دین کا کام لے لے اللہ ان سے تیرے دین کا کام لے لے اللہ ان سے تیرے دین کا کام لے لے اللہ مدارس کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما مراکز کی حفاظت فرما مقابل کی حفاظت فرما اولیاء صلاح کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما اللہ فکر دکر سے حفاظت فرما بے عزتیوں سے حفاظت فرما ہماری بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما اللہ ان کو فاطمہ رقیہ ام کلس و عائشہ حفصہ اور ام سلمہ جیسی مقدس اور پاکیزہ زندگی عطا فرما اے اللہ ان کے ان کی ضرورتوں کو دست غیر سے پورا فرما اللہ ان کے دلی ارمانوں کو دست غیر سے پورا فرما اللہ اس وقت ساری کائنات کے حالات بڑے خطرناک ہیں خصوصاً مسلمانوں کو نشان بنایا جا رہا ہے اللہ ایک تیری ہی ذات ہمارے ساتھ ہے تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے اللہ اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجیے ہماری مدد فرما دیجیے نصرت فرما دیجیے نصرت فرما دیجیے اللہ وہ بنی اسرائیل کے ستر ہزار بچوں کو قتل کرنے والے فرعون کو تو نے موسا کے سامنے دبو کر اس کی قوم کو خوش کر دیا تھا یہاں تو تیرے محبوب کی امت صبح بھی رونے میں گزرتی ہے شام بھی رونے میں گزرتی ہے ظلم کے پہاڑ پر ٹوتے ہوئے ہیں چاروں طرف سے ظلم کے پہاڑ ہم پر ٹوتے ہوئے ہیں اللہ معصوم بچوں کو ماں باپ کے سامنے شہید کیا جا رہا ہے اور معصوم بچوں کے سامنے ماں باپ کو شہید کیا جا رہا ہے نہ بیٹا کچھ بول سکتا ہے نہ باپ کچھ بول سکتا ہے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے میرے رب آپ مدد فرما دیجیے اللہ تو ہمارے رونے کو ہنسنے میں کب بدلے گا ہمارے رونے کو ہنسنے میں کب بدلے گا ہمارے رونے کو ہنسنے میں کب بدلے گا لالمی اس امت کو خوب عزت عطا فرما اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا بول بالا فرما اللہ میں تو بے شمار فرعون بنے ہوئے ہیں بے شمار قارون بنے ہوئے ہیں ہزاروں شبداد نمرود بنے ہوئے ہیں اللہ اگر تیری نیابت ہے تو ہدایت دے دے ورنہ اللہ اپنی زمین کو صاف فرما دے اپنی زمین کو پاک فرما دے اللہ شام کے مسلمانوں پر رحم فرما اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما اللہ مصر کے مسلمانوں پر رحم فرما اللہ غریبوں کی تو صبح بھی رونے میں جا رہی ہے شام بھی رونے میں جا رہی ہے نہ کھانا ان کو نصیب ہو رہا ہے نہ پینا ان کو نصیب ہو رہا ہے میرے رب آپ کی رحمت کب اترے گی اور آپ اپنی رحمت اتار دیجئے اپنی رحمت اتار دیجئے اپنی رحمت اتار دیجئے اللہ اگر آپ نے ہم کو دیکھا تو ہم میں سے تو کوئی لائق نہیں ہو سکتا اللہ آپ اپنی ذات کریمی آپ رحیم ذات آپ کریم ذات اپنی صفت رحمت صفت کرم کو دیکھ کر ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے اللہ جب ہم تج سے بھیک مانگتے ہیں رحمتوں کی تو تم یوں کہتا ہوگا گداروں نالکوں بادیوں بے نمازیوں حرام کھانے والے یقیناً تو کہتا ہوگا ہم کو اللہ صحیح ہے سب کچھ ہم میں موجود ہے سب کچھ ہم میں موجود ہے کہاں سے لائے ہم ابو بکر کو عمر عثمان علی کو ابو عبیدہ کو ابن مسعود کو فاطمہ رقیہ ہم میں کنسل کہاں سے لائے وہ تو سب کو پھر میں چلے گئے جیسے بھی ہے ہم ہی ہے اللہ جیسے بھی ہے ہم ہی ہے اللہ ہمارے ساتھ نفس بھی ہے ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے ہمارے ساتھ باہر کا گندا ماحول بھی ہے ہمارے ساتھ ریانیت بھی ہے اللہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں کم سے کم ٹوٹا ہوا تیرا نام تو لے رہے ہیں میرے رب تجھے تیرے نام کا واسطہ ہے مغفرت فرما دے معافی کا اعلان فرما دے رحم و کرم کا فیصلہ فرما دے رحم و کرم کا فیصلہ فرما دے اللہ اس مجلس پر تیری ایک نگاہ کرم فرما دے اس میں دیکھ علماء کہتے ہیں اس میں محدثین کہتے ہیں اس میں فقہا کہتے ہیں اس میں مفسرین کہتے ہیں اس میں مفتیان کہتے ہیں اس میں حفاظ کہتے ہیں اس میں سفید والے بیٹھے ہیں اس میں معصوم بچے بیٹھے ہیں اے اللہ نازک صرف عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں کسی کی آمین تو تجھے پسند ہوگی اللہ کسی کی آمین تو تجھے پسند ہوگی جس کی آمین پسند ہو اس کی آمین کے ساتھ اس کی قبولیت کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے اللہ جب چھوٹا برے کے دربار میں جاتا ہے تو ہدیے لے کر جاتا ہے ہم آپ کے دربار میں کیا ہدیہ پیش کریں ہماری زندگی تو ریاکاری والی ہے ہماری تو عبادت ریاکاری والی ہے اللہ زندگی کے پچپن سال ہو چکے لیکن اخلاص کا ایک سستا نصیب نہیں ہوا سب کچھ سب کچھ ہم نے دنیا کے لیے کیا ہے میرے رب ہم تیرے دربار میں کیا ہدیہ پیش کریں ہم تو تیرے دربار میں تائف میں بہنے والے میرے نبی کے مقدس خون کو پیش کرتے ہیں اس کے صدقے میں تو معاف فرما دے سید الشہدا حمزہ کی ناش کو پیش کرتے ہیں اس کے صدقے میں معاف فرما دے بغیر پانی کے جان دینے والے نواز رسول حسین کو پیش کرتے ہیں اس کے صدقے میں معاف فرما دے اپنی نگاہ کرم فرما لے ہماری ضرورتوں کو دستے غیر سے پورا فرما دے کہیں سنی والے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصل اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت قیاء رحمت اللہ میں ضرور مسافہ کرتا لیکن مجمع بنا ہے اور اسے بھی کرنا سلام کر دیتا ہوں السلام علیکم